توبہ کو ٹوٹنے نہ دیں رمضان المبارک کی بہاریں چلی گئیں تو شیطان زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا پھر میدان میں اتر آتا ہے وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ ختم کرانے کے لیے زور لگاتا ہے اسی لیے عرض کیا کہ ہم توبہ کو نہ ٹوٹنے دیں اور اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنے میں دیر نہ لگائیں رمضان المبارک میں تو بہت تلاوت ہوتی تھی اب بھی تلاوت کا ناغہ نہ کریں نوافل کا بھی حت الوسا اہتمام رکھیں اور اپنے دینی کاموں میں بغیر کسی وقفے اور چھٹی کے خود کو اس کا محتاج سمجھ کر پوری طرح سے جڑے رہیں رمضان المبارک کے بعد پندرہ دن تک زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نفس اور شیطان بہت زور لگاتا ہے سنو اے مسلمانوں سنو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے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 حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والا تعلق ہے انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو جہاد میں مسلمانوں کی فتوحات کے بعد نادم ہوئے کہ ہم تو مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ہم نے کفر کیا ہے تو اب ہماری توبہ کہاں قبول ہوگی تب ان کو فرمایا گیا کہ موت آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ اکبر اتنے عظیم اور خطرناک گناہوں پر ایسا سخاوت والا اعلان تو پھر جو مسلمان ہیں ان کو گھبرانے اور مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے بس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص پیدا کریں تب ہر منزل آسان ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے توبہ میں تاخیر اور سستی نہیں کرتے ہم بھی تاخیر نہ کریں